حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکالیف کا برداشت کرنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا اور مجھ پر تیس دن اور تیس راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کے بغل کے نیچے آ جائے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی حضرت عقیل بن طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب آپ کا بتیجہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں تو ابو طالب نے مجھ سے کہا یاقیل اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ چنانچہ میں آپ کو ابو طالب کی ایک کوٹری میں سے بلا کر لایا آپ میرے ساتھ چل رہے تھے آپ سائے میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ تیز تھی لیکن راستے میں سایہ نہ مل سکا یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے تو آپ سے ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ تم کعبہ میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو آپ نے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا اس پر ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طارب نے کہا اے میرے بھتیجے آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم لہذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہیں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں یعنی میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈوب ڈوبا آئیں اور آپ رو دیے اور آپ وہاں سے پش پھیر کر چل دیے جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اے میرے بھتیجے آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے ابو طالب نے کہا آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی آپ اپنے گھر واپس چلے گئے آپ کی ایک بیٹی آ کر آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی آپ نے فرمایا اے میری بیٹی مت رو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے اب یہ شروع ہو گئے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترشروئی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے آپ نے فرمایا اے میرے چچا آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے لگی حضرت حارف بن حارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے میرے والد نے کہا یہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں چنانچہ ہم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کو ایک مان لینے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے اور لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تو ایک عورت پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے آئی جس کا سینہ کھلا ہوا تھا آپ نے اس عورت سے برتن لے کر پانی پیا اور وضو کیا پھر اس عورت کی طرف سر اٹھا کر کہا اے میری بیٹی اپنے سینے کو ڈھانپ لے اور اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کر ہم نے پوچھا یہ عورت کون ہے لوگوں نے بتایا یہ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہے حضرت منیم عزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمان جاہلیت میں دیکھا تھا کہ آپ فرما رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہے اور کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کہا اے میری بیٹی نہ تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے کا خطرہ محسوس کرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہیں وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھیں حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی تکلیف پہنچائی انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کتنے میں عقبہ بن ابی معیت آیا اور اس نے اپنا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھونٹا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور عقبہ کو کندھے سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹایا اور یہ کہا من ربکم کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کر رہے تھے انہوں نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں تو اس پر غالب ہوا سب سے بہادر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہم لوگوں نے غزوِ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا تھا پھر ہم نے کہا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ نہ کر سکے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکا بس ایک ابو بکر نے اس کی ہمت کی اور وہ ننگی تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے رہے جو کافر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا تو یہ اس پر چھپٹتے تو یہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پکڑ رکھا تھا کوئی آپ پر ناراض ہو رہا تھا کوئی آپ کو جھجوڑ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا اور اللہ کی قسم اس دن بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکا یہ آگے بڑھے کسی کو مارتے تھے کسی سے لڑتے تھے کسی کو جھجوڑتے تھے اور کہتے جاتے تھے تمہارا ناس ہو کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اتنا کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اوپر اٹھائی اور رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی پھر کہا میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے یا ابو بکر تمام لوگ خاموش رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ساری زمین آل فرعون کے مومنوں سے بھر جائے تو ان کی زندگی بھر کے اعمال سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی زیادہ قیمتی ہے آل فرعون کا وہ مومن تو اپنا ایمان چھپا رہا تھا اور یہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل بن حشام شیبہ بن ربیعہ عطبہ بن ربیعہ عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف اور دو اور آدمی پرساد کافر حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں جگہ جائے جہاں فلاں قبیلہ نے جانور ذبح کر رکھا ہے اور اس کی اوجڑی ہمارے پاس لے آئے پھر ہم وہ اوجڑی محمد کے اوپر ڈال دیں گے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت عقبہ بن نبی معید گیا اور اس نے وہ اجڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے میں وہاں کھڑا تھا مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہ تھی میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا میں وہاں سے جانے لگا کہ اتنے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے یہ خبر سنی وہ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کے کندھوں سے اوجھڑی کو انہوں نے اتارا پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگ گئیں کافروں نے ان کو کچھ جواب نہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تین مرتبہ یہ بد دعا اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما رتبہ رقبہ ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے راستے میں آپ کو ابو البختری بغل میں کوڑا دبائے ہوئے ملا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا آپ نے فرمایا مجھے جانے دو اس نے کہا خدا جانتا ہے کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ مجھے نہ بتا دیں کہ آپ کو کیا پیش آیا ہے آپ کو ضرور کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو مجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو آپ نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ابو جہل کے کہنے پر آپ پر اوجھڑی ڈالی گئی ابو البختری نے کہا آؤ مسجد چلیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو البختری چلے اور مسجد میں داخل ہوئے پھر ابو البختری ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر بولا اے ابو الحکم کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ سے محمد پر اوجھڑی ڈالی گئی ہے اس نے کہا ہاں ابو البختری نے کولا اٹھا کر اس کے سر پر مارا کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی ہونے لگی ابو جہل چلایا تم لوگوں کا ناس ہو تمہارا اس ہاتھا پائی سے محمد کا فائدہ ہو رہا ہے محمد تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھی بچے رہیں بخاری اور مسلم اور ترمیری وغیرہ نے ابو البختری والے قصے کو مختصر نقل کیا ہے اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈالنے کے بعد وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے امام احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان ساتوں کافروں کو دیکھا کہ یہ سارے کے سارے جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے حضرت یعقوب بن عطبہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے آ کر ابو جہل نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی حضرت حمزہ شکاری آدمی تھے اور اس دن وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ کیا وہ حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھ لیا تھا چنانچہ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا ابو عمارہ جو کچھ ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے اگر تم اسے دیکھ لیتے تو نہ جانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے یہ سن کر حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا چنانچہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی گردن میں کمان لٹکائے ہوئے اسی طرح چل دیے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے وہاں انہوں نے ابو جہل کو قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے پایا انہوں نے بغیر کچھ کہے ابو جہل کے سر پر زور سے کمان مار دی اور اس کا سر زخمی کر دیا قریش کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر حضرت حمزہ کو ابو جہل سے روکنے لگے حضرت حمزہ نے کہا آج سے میرا بھی وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی قسم میں اپنی اس بات سے نہیں پھروں گا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے اس سے روک کر دیکھ لو حضرت حمزہ کی مسلمان ہونے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی اور مسلمان اپنے کام میں اور زیادہ پکے ہو گئے اور اب قریش ڈرنے لگے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور حفاظت کریں گے حضرت محمد بن بنکاب قردی مرسلن روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تیر اندازی سے واپس آئے تو ان کو ایک عورت ملی جس نے ان سے کہا اے ابو عمارہ تمہارے بتیجے کو ابو جہل بن حشام سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اس نے برا بھلا کہا ان کو تکلیف پہنچائی اور یہ کیا اور وہ کیا حضرت حمزہ نے پوچھا کیا کسی نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے حضرت حمزہ وہاں سے چل دیے اور صفا مروہ کے پاس قریش کی اس مجلس میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اپنی کمان پر ٹیک لگا کر کہنے لگے میں نے ایسے اور ایسے تیر چلائے اور یہ کیا اور وہ کیا پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کمان پکڑ کر ابو جہل کے کانوں کے درمیان سر پر اس زور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئی اور کہا کہ یہ تو کمان کی مار تھی اس کے بعد تلوار کی ہوگی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں لوگوں نے کہا اے ابو امارا وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ کام تو ایسا ہے کہ اگر تم بھی کرو تو ہم تمہیں نہ کرنے دیں حالانکہ تم ان سے افضل ہو اور اے ابو امارا تم بدخلق نہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا کتنے میں ابو جہل لعنہ اللہ سامنے سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ اگر محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کو پاؤں کے نیچے روڈ ڈالوں گا میں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور جا کر میں نے انہیں ابو جہل کی بات بتائی آپ وہاں سے غصے میں نکلے یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچ گئے اور مسجد میں داخل ہونے کی آپ کو اتنی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلان کر آپ اندر گئے میں نے کہا آج کا دن تو بہت برا ہوگا میں نے اپنی لنگی کو مضبوط باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا اور آپ نے اندر جا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا بسم ربک خلق خلق الانسان من علق پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے جس میں ابو جہل کا تذکرہ ہے تو ایک آدمی نے ابو جہل سے کہا اے ابو الحکم یہ محمد مسجد میں ہیں اس نے کہا کیا تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی قسم آسمان کا کنارہ مجھ پر بند ہو چکا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا حضرت برہ بن طبی تجرات فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھی چند کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی تو حضرت طلیب بن عمیر ابو جہل کی طرف بڑے اور اسے مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا لوگوں نے حضرت طلیب کو پکڑ لیا ابو لہب طلیب کی مدد کے لیے کھڑا ہوا حضرت طلیب کی والدہ حضرت اروا کو جب اس واقعے کی خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن اس نے اپنے ماموزاد زاد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی لوگوں نے ابو لہب سے کہا تمہاری بہن اروا بے دین ہو گئی ہے ابو لہب حضرت اروا کے پاس گیا اور ان سے ناراض ہونے لگا تو انہوں نے کہا تم بھی اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ کیونکہ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں اختیار ہوگا ورنہ تمہیں اپنے بھتیجے کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا ابو لہب نے کہا کیا ہم تمام عربوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ تو ایک نیا دین لے کر آیا ہے حضرت مرسلن بیان کرتے ہیں کہ عطیبہ بن ابی لہب کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی اور رقیہ عطیبہ کے بھائی عطبہ بن ابی لہب کے نکاح میں تھی ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا جب سورت لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں اور سے کہا میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو اور اتبا اور اتبا دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے بھی جسے قرآن میں الحطب کہا گیا ہے کہا اے میرے بیٹوں کو طلاق دے دو کیونکہ یہ دونوں بے دین ہو گئی ہیں چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی جب عطیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے تمہارے دین کا انکار کیا ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تاکہ تم کبھی میرے پاس نہ ہو اور نہ میں تمہارے پاس آؤں پھر اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کی قمیض کو پھاڑ دیا وہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جانے والا تھا آپ نے فرمایا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر اپنا کوئی شعر مسلط کر دے چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ گیا جب یہ لوگ زرقہ مقام پر پہنچے تو رات کو وہاں ٹھہر گئے ایک شیر نے اس رات اس قافلے کا چکر لگایا رتعبہ کہنے لگا ہائے میری ماں کی ہلاکت یہ شیر تو مجھے ضرور کھا جائے گا جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے ابن ابی کبشہ یہ نام کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا تھا نے مار ڈالا جو کہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں چنانچہ اس شیر نے سارے قافلے میں سے صرف عطیبہ پر حملہ کیا اور اس کا گوشت نوچ ڈالا اور اسے مار ڈالا زہیر بن عالی کہتے ہیں کہ ہمیں حشام بن عروہ نے اپنے والد سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ شیر اس رات اس قافلے کا چکر لگا کر واپس چلا گیا قافلہ والوں نے عطیبہ کو اپنے درمیان لٹایا چنانچہ وہ شیر دوبارہ آیا اور سب کو بھناکتا ہوا عطیبہ تک پہنچ گیا اور اس کے سر کو چبا ڈالا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ سے شادی کی پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم سے کی حضرت ربیعہ بن عباد دیلی نے فرمایا میں تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بہت سنتا ہوں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے میں ان واقعات کا کثرت سے دیکھنے والا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ابو لہب اور عقبہ بن ابی معید کے گھر کے درمیان تھا جب آپ اپنے گھر واپس آتے تو دروازے پر اوجھڑی اور خون اور گندگی پاتے آپ اپنی کمان کے کنارے سے ان سب چیزوں کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے قریش کی جماعت یہ پڑوسی کے ساتھ بہت برا سلوک ہے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان فرمایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ کے احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی اور ان کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد علیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ میری نصرت کرو اور مجھے اپنے یہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو لیکن اس نے میری بات نہ مانی میں طائف سے بڑا غمگین اور پریشان ہو کر راستہ پر واپس چل پڑا میں یوں ہی غمگین اور پریشان چلتا رہا قرن صحارب کے مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل تھے انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا اے محمد آپ نے جو حضرت جبرائیل سے سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں اگر آپ ارشاد فرما دیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور احمر کو ان پر ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے حضرت ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لے کر طائف تشریف لے گئے کہ وہاں والے آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں گے چنانچہ آپ قبیل ثقیف کے تین آدمیوں کے پاس تشریف لے گئے جو اس قبیلے کے سردار تھے اور آپس میں بھائی تھے اور ان کے نام عبد علیل اور حبیب اور مسعود تھے یہ عمر کے بیٹے تھے آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش فرمایا اور ان لوگوں سے اپنی قوم کی ناقدری اور بے حرمتی کی شکایت کی لیکن ان لوگوں نے آپ کو بہت برا جواب دیا حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کفار قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں آپ قبیل ثقیف کے پاس اس امید پر تشریف لے گئے کہ وہ آپ کو اپنے ہاں ٹھہرا لیں گے اور آپ کی مدد کریں گے آپ نے دیکھا کہ قبیل ثقیف کے تین سردار ہیں جو کہ آپس میں بھائی ہیں عبد علیل بن عمر اور حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا اور ان لوگوں سے تکلیفوں کی اور اپنی قوم کی بے حرمتی کرنے کی شکایت کی ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر بھیجا ہو تو میں کعبہ کے پردوں کی چوری کروں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر نہیں بھیجا اور دوسرے نے کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کا مقام اس سے بہت اونچا ہے کہ مجھ جیسا آپ سے بات کرے اور تیسرے نے کہا رسول بنانے کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنا سکتے تھے اور آپ نے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ انہوں نے سارے قبیلے میں پھیلا دی اور وہ سب جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کے راستے پر دو صفیں بنا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے اور آپ جو قدم بھی اٹھاتے یا رکھتے اسے پتھر مارتے اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے جاتے جب آپ ان کی صفوں سے آگے نکل گئے اور ان کافروں سے چھٹکارا پایا اور آپ کے دونوں قدم مبارک سے خون بہ رہا تھا تو آپ ان لوگوں کے ایک انگوروں کے باغ میں چلے گئے اور ایک انگور کی بیل کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے آپ بہت غمگین رنجیدہ اور دکھی اور تکلیف زدہ تھے اور آپ کے دونوں قدموں سے خون بہ رہا تھا اسی باغ میں رتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کافر بھی تھے جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کے پاس جانا پسند نہ فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں حالانکہ آپ سخت تکلیف اور پریشانی میں تھے ان دونوں نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا وہ عیسائی تھے اور نینوا کے رہنے والے تھے عداس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور رکھ دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھی اس سے عداس کو بڑا تعجب ہوا آپ نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا تم اس بھلے اور نیک آدمی کے شہر کے رہنے والے ہو جن کا نام حضرت یونس بن متہ تھا عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت یونس بن متہ کون ہیں آپ کو حضرت یونس کے جتنے حالات معلوم تھے وہ عداس کو بتائے اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں یعنی چھوٹے بڑے ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے حضرت عداس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے حضرت یونس بن متہ کے بارے میں کچھ اور بتائیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت یونس بن متہ کے بارے میں جتنی وحی نازل ہوئی تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو سنا دی اس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے اور آپ کے قدموں کو چومنے لگ گئے جن میں سے خون بہ رہا تھا جب رتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے اپنے غلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں سکتے میں رہ گئے جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو ان دونوں نے ان سے کہا تم کو کیا ہوا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ بھی کیا اور ان کے قدموں کو بھی چوما اور ہم نے تم کو ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت عبداس نے کہا یہ ایک بھلے آدمی ہیں اور انہوں نے مجھے چند ایسی باتیں بتائیں جو مجھے اس رسول کے بارے میں معلوم تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا جن کو حضرت یونس بن متا کہا جاتا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اس پر وہ دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے ارے یہ آدمی تمہیں تمہاری نصرانیت سے نہ ہٹا دے یہ آدمی بہت دھوکہ دیتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر دو صفحے بنا کر دائیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹھ گئے جب آپ وہاں سے گزرے تو جو قدم بھی آپ اٹھاتے یا رکھتے وہ اس پر پتھر مارتے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا جب آپ نے ان سے چھٹکارا پایا تو آپ کے دونوں قدموں سے خون بہ رہا تھا اور ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی بھلائی سے نا امید ہو کر جب ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا کہ میری دعوت کو قبول نہیں کیا اتنا تو کرو کہ تم میری بات چھپا کر رکھو کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی قوم کو طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے وہ معلوم ہو کیونکہ اس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور زیادہ جری ہو جائیں گے لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے نادان لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف بڑھتایا جس پر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ کے خلاف شور مچانے لگے یہاں تک کہ آپ کے خلاف لوگوں کا مجمع جمع کیا اور اتبا بن دبیا اور شیبہ بن دبیا کے ایک باغ میں پناہ لینے پر آپ کو مجبور کر دیا اس وقت وہ دونوں اس باغ میں تھے ثقیف کے جتنے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے آپ انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے ربیعہ کے یہ دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے اور طائف کے نادان لوگوں نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اسے بھی انہوں نے دیکھا ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ قبیلہ بن جمح کی ایک عورت سے ملے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں تمہارے سسرال والوں سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی جب آپ کو طائف والوں کی طرف سے قدر اطمینان ہوا تو آپ نے یہ دعا مانگی اے اللہ تُس سے ہی شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی اے ارحم ہی توى دعافہ رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تیری حفاظت مجھے کافی ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام ادھيرياں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تم اس سے ناراض ہو تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت جب عطبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو رشتہ داری کا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا اور انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا اور اس سے کہا کہ انگوروں کا یہ خوشہ لو اور اس بڑی پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ انگور کھا لے چنانچہ عداس وہ انگور لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھ دیے اور آپ سے عرض کیا کہ نوش فرمانے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بسم اللہ پڑھی اور انگوروں کو کھانے لگے عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا اللہ کی قسم اس علاقے والے کھانے کے وقت یوں نہیں کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کون سے علاقے کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا تم تو نیک آدمی یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو یونس بن متہ کا کیسے پتا چلا آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے جھک گئے اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگے یہ مندر دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے انہوں نے تو تمہارے غلام کو بگاڑ دیا جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو دونوں نے ان سے کہا اے عداس تیرا ناس ہو تمہیں کیا ہوا تم اس آدمی کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چھوم رہے تھے حضرت عداس نے کہا اے میرے آقا روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے مجھے انہوں نے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا دونوں نے حضرت عداس سے کہا تیرا ناس ہو یہ آدمی کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے حضرت سلیمان تیمی نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتی جب ہم دونوں غار طور پر چڑھے تھے تو عجم منظر دیکھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے کون ٹپک رہا تھا اور میرے دونوں پاؤں سن ہو کر پتھرا گئے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے خون ٹپکنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں تھے اور اس موقع پر ننگے پاؤں چلنا پڑا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا ربائی دانس شہید ہو گیا تھا اور آپ کا سر مبارک زخمی تھا آپ اپنے چہرے مبارک سے خون پہنچتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا اور اس کا اگلا داشت شہید کر دیا حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ تیرا اختیار کچھ نہیں یا ان کو توبہ دے وے خدا تعالی یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا سامنے سے حضرت مارک بن سنان آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو چوسا اور آپ کے خون کو نگل گئے آپ نے فرمایا جو آدمی ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے وہ بن سنان کو دیکھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا ذکر فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹنے والا میں تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بڑے زور شور سے جنگ کر رہا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے یہ حضرت طلحہ ہوں اس کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا اب مجھے زیادہ پسند یہ ہے یہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو ملے اور حضرت طلحہ میری قوم کے آدمی تھے اور میرے اور مشتقین کے درمیان ایک آدمی اور تھا جسے میں پہچان نہیں رہا تھا اور میں بنسبت اس آدمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبیدہ بن جرہ ہیں ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا داس شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرے مبارک زخمی ہے اور کھود کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنے سادی طلحہ کی خبر لو جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے ہم بہت پریشان ہو گئے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیا نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دیا انہوں نے ہاتھ سے کڑیا نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی بلکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا ایک دانت بھی نکل کر گر گیا جو انہوں نے کیا اسی طرح کرنے کے لیے میں آگے بڑھا انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت نکل کر گر گیا دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے پاس آئے وہ ایک گھڑے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے ستر سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی ہم نے ان کی دیکھ بھال کی